بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحجرات آیت تین ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب یہ اسباب مغفرت میں سے ہے ترجمہ بے شک جو لوگ دبی آواز سے بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ان کے دلوں کو تقوا کے لیے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے یعنی جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں توازو اور ادب و تعظیم سے بولتے ہیں اور اپنی آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پس رکھتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ادب تقوا تہارت کے لیے منتخب فرما لیا ہے ان کے اس عمل کی برکت سے ان کے گناہ معاف ہوں گے اور انہیں بڑا بھاری ثواب ملے گا آیت چار پانچ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم واللہ غفور الرحیم کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرہ میں تھے وہ باہر سے آوازیں دینے لگے یہ بڑی بے عقلی کی بات تھی ان کو سمجھایا گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے تک صبر کرنا چاہیے تھا بہرحال جو بات بے عقلی اور نادانی میں ہو گئی تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے انہیں چاہیے کہ اپنی غلطی پر نادم ہوں اور اللہ تعالی سے معافی مانگیں اور آئندہ ایسا رویہ اختیار نہ کریں ترجمہ بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل کر آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے آیت گیارہ یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا ان یکونوا أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں کہ اس سے دوسرے کی توہین یا حقارت ہو اور ایک دوسرے کو ناپسندیدہ القابات سے نہ پکاریں ماضی کے گناہوں پر ایک دوسرے کو تانے نہ دیں جو ان کاموں میں مبتلا ہو وہ توبہ کر لے جو توبہ نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظالم شمار ہوگا ترجمہ اے ایمان والو ایک قوم یعنی کچھ لوگ دوسری قوم یعنی دوسرے کچھ لوگوں سے ٹھٹھا نہ کرے یعنی ان کا مذاق نہ اڑائے شاید وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے ٹھٹھا کریں یعنی وہ کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں اور ایک دوسرے کو تانے نہ دو اور ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے نام نہ دو ایمان لانے کے بعد گناہ گاری برا نام ہے اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے آیت بارہ يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم مسلمان ایک دوسرے سے بدگمانی نہ کریں ایک دوسرے پر تہمتیں نہ لگائیں ایک دوسرے کے عائبوں کو نہ ٹٹولیں ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کریں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ان تمام گناہوں اور بری عادتوں سے توبہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے ترجمہ اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچتے رہو کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہیں اور بھید یعنی راز نہ ٹٹولو کسی کا اور نہ کوئی کسی کی غیبت کیا کرے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے بس اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو بس اسی طرح غیبت کرنے کو بھی ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے آیت چودہ قولت الاعراب آمنہ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم وہ لوگ جو ظاہری طور پر مسلمان ہو جائیں مگر ایمان ان کے دل میں نہ اترا ہو وہ اگر مکمل فرما برداری کا راستہ اختیار کریں تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے ان کی پچھلی کمزوریوں کی وجہ سے ان کے اعمال کو نہیں کاٹا جائے گا یعنی انہیں پورا ثواب دیا جائے گا ترجمہ کہتے ہیں گوار دیہاتی بدو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے لیکن تم کہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم والا ہے